حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہ ہوگی بلکہ دراصل وہ چیز یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیجا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے اور یقین جانو یہ پک کے جھوٹے ہیں